بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ نبی الکریم آٹھ جولائی دو ہزار سترہ آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی پہلی آیت یہ ہے الحمد بلّہ رب العالمین یعنی اللہ کے لیے ہے سارا شکر جو رب العالمین ہے یہاں پر یہاں پر ایک بڑا عجیب سوال پیدا ہوتا ہے قرآن میں بار بار یہ بات کہی گئی ہے کہ اس دنیا میں آپ کو صبر کرنا ہے بلکہ یہاں تک ہے کہ صبر سب سے بڑا عمل ہے انما اجرحم بغیر حساب سب سے بڑا عمل صبر ہے اور کئی آیتیں ایسی ہیں جو بتایا گیا ہے کہ انسان کو دنیا میں مصیبتیں پڑے گی یعنی یہ لا آف نیچر ہے ضرور پڑیں گی جسے فرمایا کہ انل انسان رفیع خسر انسان کے لیے مقدر ہے کہ وہ لاس میں رہے L O double S loss ایک جگہ فرمایا کہ انسان کو کبد پیدا کیا گیا لقت ہر چل انسان کی کبد کبد مطلب ٹریول ایک جگہ تو ایک ہے کہ انسان کو ہم نے پیدا کر کے سوستاویم ڈال لیا تو منہ سفرین اور اس طرح کے آتے ہیں اور ایک آت یہ ہے کہ کہ انسان کو ضرور مست پڑے گی وہ ڈبل ون رکم بشائم میرے خوف کے رقص میں امبال وسلمات وشیر صابرین یعنی مصیبت جو ہے پارٹ آف لائف ہے تو یہ جو آتے ہیں ان میں اور ان میں کا جوڑ ہے کہ جب آپ مصیبتوں پہ زندگی گزارے تو شکر کیسے کریں گے پھر تو آپ کا شکر جو ہے لپ سروس رہے گا تو لپ سروس کی ویلو کیا ہے اس پر سوچتے ہوئے سوچتے ہوئے میرے صاحب آیا کہ یہ سب سے بڑا وزڈم ہے انسان کے لیے یعنی آپ کو یہی دنیا میں پروو کرنا ہے اسی کا ٹیسٹ آپ کے لیے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ نیگیٹو ایکسپیرئنس کو پازیٹو ایکسپیرئنس میں کنورٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اسی کا نام اسلام نام ہے art of converting negativity into positivity یہ اسلام ہے جب صبر کی اتنی زیادہ اہمیت بتائے گی اسلام میں صبر کیا ہے یہ تو ہے صبر تو اسلام ہے نام ہے art of converting negativity into positivity اب سوال یہ ہے کہ اللہ کو کیوں پسند ہوا کیا مصیبت ڈالے ٹربل ڈالے کیوں کیا اللہ کے خدا نخواستہ تو آپ کا دشمن تو ہے نہیں نہیں یہی اسکیم آف تھنکس ہے اللہ تعالی کی اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے بہت زیادہ پوٹینشیل دے کر آج میں سوچ رہا تھا کہ انسان کا جو مائنڈ ہے وہ چوبیس گھنٹے کام کرتا ہے چوبیس گھنٹے فزیکل سیس بھی انٹلیکچل بھی دیکھیے ہمارے باڈی میں سیونٹی ایٹ آرگنس ہیں جو چوبیس گھنٹے ورک کرتے رہتے ہیں تو کون کو کنٹرول کرتا ہے ہم نہیں کرتے مائنڈ کرتا ہے آٹومیٹک چوبیس گھنٹے مائنڈ کنٹرول کرتا ہے آرگنس کو تب باڈی کے سارے فنکشن ٹھیک ٹھیک چلتے رہتے ہیں یہ تو فزیکل ہوا انٹلیکچل میں یہ کہ آدمی کا مائنڈ جو ہے چوبیس گھنٹے سوچتا ہے نان اسٹاپ تھنکنگ آپ سوتے ہیں تب بھی سوچتا ہے جیسے آج میں سو کر اٹھا تو ابھی بستر تھا اچانک بے بان میں ایک, لفظ آیا وہ تھا نسٹ یعنی چڑیا کا گھونسلہ N E S T nest پھر بس سوچنے کہ تو بہت بڑی کی بات ہے کیونکہ دیکھیے میں بچپن میں رہتا تھا گاؤں میں وہاں پر کھیت تھے پیڑ تھے چاروں طرف ہمارے گھر کے چاروں طرف گاؤں کی طرف طرف تو اب بہت زیادہ تھا جنگل میں کھیتوں میں گاؤں کے باہر اور میں اکثر دیکھتا تھا کہ چڑیا کیسے گھونسلہ بناتی ہے جھاڑی میں پیڑ پر تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت زیادہ آرٹس ہوتے ہیں آرٹس او ڈبل ڈی آرٹس جس میں بناتی ہے گھونسلہ آف آل آرٹس وہ بہت ہی یعنی بہت ہی مائنوٹ پلاننگ کرتی ہے بڑی لڑکی لاتی ہے چھوٹی لڑکی لاتی ہے تینکا بھی لاتی ہے اور وہ ایسا بناتی ہے گھونسلہ کہ بہت کمفرٹیبل طریقے سے ہو رہا ہے کیونکہ اس کو وہاں انڈا دینا ہے بچہ کرنا ہے جو بہت ہی زیادہ نازک ہوتے ہیں یعنی چڑیا خود تو خود تو اسٹرانگ ہے لیکن جو انڈا وہ کرے گی جو بچہ وہ کرے گی وہ تو بہت ہی زیادہ نازک ہوتے تو ایسا بناتی ہے وہ کہ اس میں وراثت سکے یہ کیا ہے یہ ہے آپ کو اللہ تعالی فزیکل ورلڈ میں ایک ماڈل بتا رہے ہیں ماڈل کہ حالات کتنے خراب ہوں کتنی آرٹس ہوں تمہاری زندگی میں کتنی ایونٹس ہوں بظاہر لیکن تم کو بہت ہی پیسفل طریقے سے اپنا سوچا سبزا پلان پورا کرنا ہے کبھی غصہ نہیں ہونا ہے کبھی ڈیٹیو نہیں ہونا ہے کہیں پروک نہیں ہونا ہے کیا آپ کو دکھا رہے ہیں تو قرآن میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کے سارے آرٹس ٹریولس مصیبتوں کے باوجود تم کو دل سے کہنا ہے یا رب العالمین تیرا شکر ہے الحمد للہ رب العالمین ابھی آج صبح میں ہمارے گھر ہمارے آفس کے سامنے جو بالکنی ہے میں اس پہ واک کر رہا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ اینڈ میں ہمارے ایک پیڑ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپرچو ٹری ٹری جو ہمارا اس میں ایک بڑا درخت ہے اور ایک بیل ہے جو بیل ہے جو گمتی جاتی ہے اوپر تک اس طرح کے بیل کو جو کسی بڑے پیڑ کے اوپر اس طرح سے اگتی ہیں ان کو انگلش میں کہتے ہیں پیراسائٹ یعنی توفیلی پودا تو وہ پیراسائٹ ہے وہ تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر بہت ہی بہت ہی یعنی ایکسٹریملی بیوٹیفل پھول ایکسٹریملی بیوٹیفل بڑے ہاتھ سے تو چاہ کو کاٹا تھا کاٹا تو ایکسٹریملی بیوٹیفل پھول کے ساتھ ساتھ کاٹا کیوں کہ میں سوچنے لگا یہ ہے آپ کو یعنی پیڑ کے لیے نہیں ہے یہ انسان کے لیے انسان لیسا نہیں ہے پھول کانٹے جو ہیں اس کا مقصد پیڑ نہیں ہے انسان ہے کہ اے انسان یعنی اللہ کا کہ یہی زبان ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی ایک تو ہے قرآن دوسرا نیچر نیچر بھی اللہ کی زبان ہے یعنی اللہ تعالیٰ یعنی رب العالمین کائنات کا جو خالق ہے وہ ہمیں ایک لیسن دے رہا ہے لیسن اے انسان تو اس کو اس طرح رہنا دنیا میں کہ کانٹوں کے درمیان پھول بن کر کانٹوں کے درمیان پھول بن کر رہنا ہے کیسی عجیب بات ہے یہ انسان کو خالق کا لیسن ہے خالی بتا رہا ہے کہ اس کی آف تھنگس کیا ہے اس کا کیسے کیا ہے وہ یہی ہے کہ تم کو کانٹوں کے درمیان پھول بڑھ کر رہنا ہے اب ایسا کس لیے اس لیے ہے کہ اسی سے تو آپ کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے آپ کا ڈیولپمنٹ جو ہے اسی سے ہوتا ہے آپ کا مائنڈ اسی سے کھلتا ہے آپ کا مائنڈ جو ہے اس کا تو بھی جاگتے ہیں اس کو ماننا ہے کہ اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر محرم حرام ہیں یعنی سیدھے سیدھے نہیں کہ یہ محرم ہے یعنی یہ تو نہیں کیا یہ حرام ہے لیکن غیر محرم طور پر حرام ہی ہے وہ کیا ہے negative thinking negative thinking Islam میں ایک غیر محرم حرام ہے نیگیٹو تھنکنگ اسلام میں ایک غیر محرم حرام ہے چاہے کتنے ہی آپ کو کاٹے ہوں آپ کے آس پاس کتنی نیگیٹو ایکسپیرئنس ہو آپ کو انسانوں کی طرف سے کچھ بھی آپ کو ٹربل پیش آ رہا ہو آپ کو کسی بھی حال میں اپنی پازیٹیوٹی کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے ہر حال میں اپنی پازیٹو تھنکنگ کو بچا کے رکھنا ہے کیوں یہی تو قیمت ہے پیراڈائز کی پیراڈائز والا انسان یعنی انسان بنتا ہے انہی حالات میں جب وہ کانٹوں سے نہیں الجھتا جب وہ زندگی کے جو ایبل ہیں ٹریولس ہیں ڈیفیکلٹیز ہے ان کو اوائڈ کر کے اپنی پازیٹو تھنکنگ کو باقی رکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ہے بائی تھنکنگ یہ بائی تھنکنگ اسٹریٹجی ہے یعنی اپنی سوچ کو اپنے ٹائم کو ذرا بھی ڈسٹریکٹ نہ ہونے دینا ڈسٹریکشن کو ذرا بھی الاؤ نہ کرنا اپنے اندر آنے کے لیے سینس میں نہیں تو شکر کیا ہے پازیٹو تھنکنگ ہے پازیٹو تھنکنگ ہے تو آپ کا مائنڈ جو ہے انفولڈ ہوگا آپ مائنڈ انفولڈ ہوگا تو آپ کی اسپرچلٹی ڈیولپ کرے گی آپ کا انٹلیکچل ڈیولپمنٹ ہوگا آپ جنت انسان بنے گے اب وہ انسان بنیں گے جس کو جنرت میں انٹری ملے گی تو سب کی جڑ کیا ہے سب کی جڑ ہے قرآن کے لفظوں میں صبر اور آپ دوسرے لفظوں میں کہیں تو ہے پازیٹو تھنکنگ صبر پازیٹو تھنکنگ کا دوسرا نام ہے تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس اسلام کا اسلام کسی فارم کا نام نہیں ہے اسلام کچھ کچھ کلمات کو منہ سے بول دینے کا نام نہیں ہے اسلام نام ہے ایک آرٹ کا وہ آرٹ یہ ہے کہ ہر قسم کے آرٹس اور پرابلم کے باوجود آپ اپنی ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کبھی ڈسکنٹینیو نہ ہونے دیں وہ برابر چلتا رہے تب جا کر کے آپ کے اندر وہ اعلیٰ پرسنالٹی بنے گی جو پیراڈائز میں جگہ پائے یہ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا اسلام کا سنت رسول کا سب سے بڑا میسج ہے انسان کے لیے کیونکہ دیکھیے جو شروع میں جو شروع ہوتی تھی المدثر میں کہا گیا تھا کہ یا المدثر قوم فاضر ربا کا فکبر وصاب کا فطاہر وجود فاجر برا تمن تصفر بولے رب کا فضبر یعنی وہاں دیا گیا آپ کو دعوت کا حکم اور کہا گیا کہ صبر کرو دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہنے کا صبر کرو کیوں صبر کے بغیر آپ دعوت کا کام نہیں کر سکتے صبر کے بغیر آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کر سکتی سب کے بغیر آپ کو کوئی بھی سب کے بغیر آپ کی جو پوٹینشیل ہے وہ انفولڈ نہیں گئے تو صبر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بزدری پسپائی پیچھے ہٹنا نہیں صبر تو سب بڑا وزڈم ہے صبر کا مطلب ہے اپنی انرجی کو بچانا اپنے ٹائم کو بچانا تاکہ آپ جو اصل کام ہے اس میں یعنی برابر کنٹینیوسلی لگے رہے وہ ہے ڈیولپمنٹ اپنی پرسنالٹی کا تو جو لوگ مصروف ہیں کمپلین میں پروٹیسٹ میں یہاں تک کہ بارش میں وہ قرآن کی اے سی بھی نہیں جانتے جو لوگ مشہور ہیں کمپلینٹ کلچر میں وارنٹ کلچر میں جو لوگ مشہور ہے کمپلینٹ کلچر میں وارنٹ کلچر میں وہ میں کہوں گا کہ اسلام کی اے بی ڈی بھی نہیں جانتے وہ اپنے جذبات کو ہیں جذبات کو پھڑک اٹھتے ہیں کیونکہ اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے اندر اعلیٰ درجے کی اعلیٰ درجے کی شک کی اسپرٹ جاگے اور شک کی اسپرٹ کو جگانے کے لیے ضروری ہے ضروری ہے ضروری ہے کہ کہ ہر حال میں آپ پازیٹو رہے کچھ بھی پیتا ہے آپ نگیٹوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں تو جو لوگ مشہور ہوں کمپلین کلچر میں یا وائنس میں تو ان کے بارے میں میں کہوں گا کہ وہ اسلام کا ایبی سی ڈی بھی نہیں جانتے وہ خوش جانتے بالکل بے خبر ہے وہ تو جو میں نے ابھی آپ مثال دیا آپ کو گھونسلے کی چڑیا کے نصف کی تو اللہ تعالیٰ نے یعنی خالق نے ایک ماڈل ہمارے سامنے رکھا ہے ایک ماڈل کہ ہم کو جو اسلامی زندگی بنانی ہے جو ہمیں پرسنالٹی اپنے اندر ڈیولپ کرنی ہے وہ کیسے ہوگی وہ اسی طرح ہوگی کہ چڑیا جس طرح سے بہت ہی زیادہ مائنوٹ پلاننگ کے ذریعے بہت ہی مائنوٹ پلاننگ کے لیے گوشت بنا دیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت بہت ہی زیادہ وہ انجینئرنگ کبال ہوتا ہے انجینئرنگ کا کبال ہوتا ہے جو جوڑیاں بڑھاتی ہے اس میں بہت زیادہ وزڈم ہوتی ہے بہت زیادہ پیشنس ہوتا ہے تو اسی یہ ایک ماڈل ہے نیچر میں اسی طریقے سے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اپنی پرسنالٹی اسی طریقے سے تب جا کے آپ کے اندر جنتی انسان بنے گا اور تب جا کے آپ کو جنت میں انٹری ملے گی ورنہ نہیں میں یہ سب باتیں سوچتا رہتا ہوں جسے میں نے بتایا کہ آج میں نے دیکھا کہ بہت ہی بیوٹیفل پھول ہے اس کا تھا کاٹا تو کاٹا کیوں کاٹا ہے اسکان کے لیے خود درخت کے نہیں ہے وہ پھول میں جو کاٹا ہے وہ آپ کے لیے ہے درخت کے لیے نہیں ہے درخت کے پتی تو درخت کے لیے کاٹا آپ کے لیے درخت کی جو پتی ہوتی ہے وہ بہت بڑا اس کے اندر کارخانہ ہوتا ہے وہ کارخانہ ہوتا ہے پیڑ کے لیے لیکن جو کانٹا ہے کانٹا یہ تو آپ کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پازیٹو بنو بہت ہی زیادہ دور رہو نیگیٹو تھنکنگ سے کیونکہ جو کام تو کرنا ہے وہ یہی ہے کہ پھول جیسے انسان بنو تو پھول جیسے انسان بننے کے لیے آپ کو یہ آرٹ سیکھنا پڑے گا جب جنت میں کون جائے گا یعنی پوری دنیا سے پوری ہسٹری سے پھول جیسے انسان چنے جائیں گے قرآن میں ہے کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا لیب لو ایکم اکم اصل حملہ یہ پورا جو تخلیق کا معاملہ ہے وہ کس لیے ہے آسن عمل کا انتخاب کرنے کے لیے بیسٹ انسان کا سلیکٹ سلیکشن بیسٹ انسان کا سلیکشن اس کے لیے یہ سارا کچھ ہے جو اپنے کو بیسٹ پروف نہ کرے اس کو تو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آخرت میں اس کو ڈال دیا جائے گا لیٹر بن میں یونیورسل لیٹر بن میں کارتک کوڑا خانے میں اور جو بہت ہی زیادہ جنہوں نے اپنے پروو کیا ہے کہ چاہے کاٹا ہو چاہے آرٹس ہو چاہے ٹریبل ہو چاہے ویل ہو چاہے دشمن ہو چاہے کانسپریسی ہو ان سب کے بیچ میں وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں پھول جیسا بنا سکتے ہیں تو ان کا سلیکشن ان کا سلیکشن اس کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی نیگیٹوٹی کو اپورڈ نہیں کر سکتے جیسے آپ نیگیٹو ہوئے آپ نے ایک چانس کھو دیا جب بھی آپ غصہ ہوئے پروک ہو گئے جب بھی آپ جمنی کی بولی بول دشمن کی بولی بولنے لگے جب بھی آپ نے تحجد کا طریقہ اختیار کیا تو آپ نے گولڈن چانس کو کھو دیا کہ اپنے کو پروو کرنا ہے کہ ہم آسل عمل کے معیار پر پورا اترتے ہیں کیسی اچھی بات ہے آپ کو بہت ہی زیادہ ویجنٹ رہنا تھا ویجیلنٹ بہت زیادہ ہوشیار کہ آپ کچھ کام ایسا نہ کر بیٹھے کہ وہ آپ کے لیے گولڈن چانس کو کھونے کا ہمارا بن جائے گولڈن چانس کو کھونے کے ہمارا بن جائے تو دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ بہت تھوڑا وقت ہے سو سال سے بھی کم تو سیکنڈ کے فریکشن کو بھی آپ کو کھونا نہیں ہے یاد رکھیے ایوریج عمر انسان کی کہی جاتی ہے سیونٹی ایئرس ستر سال جب اتنا کم ٹائم آپ کے پاس ہے تو یاد رکھیے آپ سیکنڈ کے فریکشن کو بھی کھول سکتے اس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ سیکنڈ کے فریکشن کو بھی کھو دیں کیونکہ اس کے بعد ایک ہی چانس ہے پھر تو چانس ملنے والا نہیں خوب خوب اس کو یاد رکھیے کہ پازیٹو تھنکر ہی کا نام مومن ہے مومن جو ہے نام ہے پازیٹو تھنکر کا جس کے اندر پازیٹو تھنکنگ کی صفت پائی جائے وہ مومن ہے جو لوگ کمپلینٹ میں جیے پروٹیسٹ میں جیے وائس میں جیے لوگوں کو دشمن بتائے بتاسی اس بارے انہیں کچھ انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے دنیا میں صرف کھونے کو پا رہے ہیں وہ یہ بات قرآن میں پہلے ہی آج بتا دی گئی کہ الحمد للہ رب العالمین اس کا مطلب ہے کہ سارے آرٹس کے باوجود سارے انپریزنٹ سچویشن کے باوجود سارے دشمنی اور سائش کے باوجود کچھ بھی ہو تم کو ایکشن کے فریکشن کے برابر بھی نیگیٹو نہیں بننا ہے دیکھیے اگر آپ اس کو اس کو آپ حساب لگائیں کہ جب میں نگیٹو ہوتا ہوں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے نگیٹو بنتے ہیں آپ تو آپ ایک جو گولڈن چانس کو کھو دیتے اور دیکھیے آپ نگیٹو بنے فرض کے ایک منٹ کے لیے یہ بس سمجھیے کہ ایک منٹ ہی کا نقصان ہوا آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسموکنگ ہے سگریٹ پینا جو ہے تو جو سگریٹ نہیں پیتا لیکن اس کی زد آ جاتا ہے یعنی اس کا دھواں اس کے اندر چلا جاتا ہے ایک بار اگر دھواں چلا گیا تو اس کا اثر سواد اور تک رہتا ہے تو یاد رکھیے اگر آپ ایک منٹ کے لیے نگیٹو ہو گئے تو وہ نہ سمجھے کہ وہ ایک ایک منٹ کی بات ہے آپ کی پرسنالٹی میں نگیٹو آئٹم گز گیا چلا گیا اب بہت سے زیادہ ایفرٹ اگر کریں آپ تب بھی اس کو نکالنے میں مہینے لگ جائیں گے یا کبھی نکلے گی نہیں کبھی نکلا ہی نہیں مجھے خود اپنے تجربہ ہے کہ بچپن کی زندگی میں کچھ چیزیں کے لیے میں کنٹینشن ہو گیا کچھ باتوں کے لیے بس ہیسٹ میری زندگی میں آ گیا ہیسٹ جلدی تو آج بہت میں چاہتا ہوں کہ ہیسٹ میری زندگی ختم ہو جائے وہ ختم نہیں ہوتا ایس ایس ٹی بچپن میں کسی وجہ سے میرے اندر ہاں ہیسٹ آ گیا ہیسٹ جلدی اب میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو ہیسٹ ہے میں جو کنڈیشن ہو گیا ہوں وہ ختم ہو وہ ختم بھی نہیں ہوتا آپ غور کیجیے کتنی بڑی قیمت ہے یہ میں ایک بات ایڈ کروں گا کہ کچھ باتیں بس چل جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت ہوتی نہیں چل جاتی جیسے یہی بات صرف کہ حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کاٹوں ہری پوری ہسٹری میں کوئی بتاوے کہ کب کانٹوں کا کلچر جو لوگوں کے لیے بچت حفاظت بنا سب بنا کبھی ہو ہی نہیں ایسا کانٹا بن کر کبھی کسی انسان نے آپ لوگ محفوظ نہیں کیا سب سے قریبی مثال تو یہ جاپان کی جرمنی کی وہ کانٹا بنے سپر والے سیکنڈ ورلڈ وار میں لیکن وہ ہارے دونوں ہارے بری طرح پھر یو ٹرن لیا انہوں نے کچھ کچھ چل جاتی ہیں جیسے شیر کے بارے میں شیر کی بہادری اور شیر بہادر ہوتا ہی نہیں شیر تو تمام جانور سب سے بدھ جانور ہے یہ آپ ٹی وی دیکھیں گے دکھاتے ہیں سب تو ایک شیر آتا ہے اور ایک کتا آتا ہے بھونکتا ہوا اب پکڑتا ہے اور شیر دبا کے بھاگتا بھاگتا ہے تو شیر جو ہے کاٹے کے مثال نہیں ہے پھول کی مثال ہے تو ایسے کچھ چل جاتی ہے لوگ دہراتے ہیں بغیر سوچے تو میں کہوں گا کہ بہت سوچ سمجھ کر دن گزاری ایک لمبے کی بھی نہ کھوئیے ہر سیکنڈ کو اویل کیجیے ورنہ بات کو سوائے پچھتانے کے اور کچھ آپ کے حصے میں نہیں آئے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ